سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے دن رات کا متواتر خرچ اس میں کمی نہیں کر سکتا کیا تم نے غور کیا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک کیا کچھ خرچ کیا ہے لیکن یہ خرچ بھی اس چیز میں کوئی کمی نہ کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے کسی کے حق میں اس کو پس کر دیتا ہے اور کسی کے حق میں اس کو بلند کر دیتا ہے حدیث نمبر تیرہ مسند احمد